کہ ایک آدمی کے پاس گھوڑا تھا اس نے میدان جہاد کے لیے جہاد کی نیت سے گھوڑا پالا ہوا تھا اللہ ہم سب کو توفیق دے ہم بھی جہاد کی نیت سے گھوڑا پالیں گاڑی پالیں ٹینک پالیں ان چیزوں کو رکھیں اس لیے کہ بہت زیادہ فضائل ہیں ان چیزوں کے وہ بڑا زبردست گھوڑا تھا ایک دفعہ لڑائی میں گیا تو گھوڑا پیچھے ہٹتا ہے آگے نہیں بڑھتا سستی کرتا تھا بےچارے کو بہت پریشانی ہوئی وہ بہت بہادر تھا آگے جا کے لڑتا تھا لیکن اس دن گھوڑے نے اسے لڑنے نہیں دیا گھوڑا پیچھے ہٹتا تھا یہ گھوڑا میدان جنگ میں خود بہت سمجھدار ہوتا ہے اگر اس کا مالک زخمی ہو کے گر جائے اسے کسی طرح اٹھا کے لے آتا ہے اس کے سامنے جھکتا ہے اسے اٹھاتا ہے میدان جنگ کو سمجھتا ہے تلواروں کے انداز کو دیکھتا ہے خود وار بچاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس جانور کی پیشانی میں خیر رکھ دی لوگوں نے تو اس کو بےچارے کو دل دل بنا کے خراب کر دیا گھوڑا جو تھا وہ میدان جنگ کا بہت زبردست قسم کا ہتھیار تھا خیر وہ گھوڑا پیچھے رہا وہ آدمی بہت غم کی حالت میں رات کو سویا تو رات کو خواب میں دیکھا اپنا گھوڑا اس کا کھڑا ہوا ہے اور انسانی زبان بول رہا ہے تو اس نے اپنے گھوڑے سے کہا تو بڑا بے شرم نکلا ہے آج تو نے جہاد کے میدان میں مجھے رسوا کیا گھوڑے نے کہا تو نے جو مجھے کل چارہ کھلایا تھا نا وہ کھوٹے سکے سے خریدا تھا تو تو مجھے حرام کھلائے گا اور میدان جنگ میں آگے بڑھ سکوں گا وہ فوراً بھاگ کے گیا صبح اس دکان پہ جس دکان سے چارہ خریدا تھا اسے کہا کل میں نے جو سکہ دیا تھا وہ دیکھو کھوٹا ہے کھڑا ہے اس نے جلدی میں ڈال دیا تھا گلے کے اندر جب کھول کے دیکھا تو وہ کھوٹا سکہ تھا اس نے وہ واپس لیا اور کھڑا سکہ دیا گھاس لیا اگلے دن گھوڑا پھر آگے جا کے لڑ رہا تھا تو جب ایک گھوڑے پہ اتنا اثر ہوتا ہے حلال حرام کا مومن پہ اثر نہیں ہوگا اس چیز کا یہ جو مسلمان حرام کھاتے ہیں غلط کرتے ہیں ان کو جہاد کی توفیق نہیں ملتی اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ سارے گناہوں سے توبہ کریں اور پھر آگے جا کے میدان میں لڑنے کی کوشش کریں یا ایوہ آ آمنو اے ایمان والو عطی اللہ و رسول اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی حکم عمومی ہے اور محل خصوصی ہے کہ جہاد کے بارے میں جب اللہ تمہیں بلائے جب رسول تمہیں جہاد کے میدان میں بلائے تو تم بہانے نہ بناؤ دنیا کے ساتھ چپک کے نہ بیٹھ جاؤ دنیا کی ذلت میں نہ پڑو بلکہ نکل پڑو ولا طول ان اور تم نبی سے پیٹھ نہ پھیرو اس کی تشریح لکھیے ولا طول قبول قولی نبی کی بات ماننے سے روگردانی نہ کرو یا ولا طول عنہ ائی ان معونته ہی فل نبی کو جہاد کے میدان میں اکیلا چھوڑ کے پیٹ نہ پھیرو جب تمہارا نبی میدان جنگ میں نکل چکا ہے تو تم بھی اس کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاؤ دائیں بائیں آگے پیچھے سے اپنے نبی کی حفاظت کرو ولا طول ان ہی فل جہادی جہاد کے میدان میں پیٹ پھیر کے نبی کو چھوڑ کے نہ آؤ تم تسماؤں اے ان تم تسماؤں دعا جہادی اس حال میں کہ تم اس کی دعوت ال جہاد کو سنتے ہو اس سننے کے باوجود اگر تم پیٹ پھیر کر چلے گئے اور تم نے نبی کی دعوت جہاد پر لبیک نہ کہا نبی کی دعوت جہاد کو نہ مانا تو تم منافق ہو جاؤ گے اس لیے تم نبی سے پیٹ نہ پھیرو جب نبی تمہیں جہاد کی طرف بلائیں اور تمہارے کانوں سے نبی کی دعوت ٹکرا جائے اور اور تم سن لو کہ نبی تمہیں جہاد کی طرف بلا رہے ہیں ولا طول معاونت ہی فل جہادی اب یاد رکھیے اس نقطے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیست ہے وہ حضور کے زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے صرف بلکہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی ہے اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے بھی لیکن اس زمانے کے لوگوں کو یہ شرف خصوصی حاصل تھا کہ انہیں حضور کی صحبت مل گئی اور ہم لوگ اس صحبت سے محروم رہے لیکن حضور نے جس چیز کی دعوت دی ہے اس دعوت کے حضرت صدیق کے اکبر جتنے مکلف تھے اتنے مکلف ہم اور آپ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ جب بھی تمہیں کوئی حدیث سنائی جائے جب بھی تمہیں کوئی حدیث سنائی جائے تو یوں سمجھو کہ حضور خود مجھ سے یوں حکم فرما رہے ہیں اس لیے کہ حضور کی باست قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ہے جن میں ہم بھی شامل ہیں تو اس زمانے کے لوگوں کو کہا گیا کہ ان تم تسماؤں نہ دعا ہو کہ تم نبی کی دعوت جہاد کو سن رہے ہو پھر پیٹ پھیرتے ہو تو یہ بہت بری بات ہے تو اس دعوت جہاد کو ہم بھی نبی کی احادیث کے ذریعے سے سن رہے ہیں نبی خود موجود نہیں ہے لیکن ان کا کلام ان کی سیرت موجود ہے تو جب ہمارے سامنے کوئی حدیث پڑھی جائے اور ہمیں کہا جائے کہ حضور تمہیں جہاد کی دعوت دے رہے ہیں تو ہمیں بھی جائز نہیں ہے کہ ہم پیٹ پھیریں ہمیں بھی فوراً میدانوں کی طرف نکل جانا چاہیے ولا تکون کلین يسمعون اور تم ان لوگوں جیسے نہ بنو جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا وہ لا يسمعون حالانکہ وہ نہیں سنتے یہ کون ہے یہ تین طبقے ہیں پہلے نمبر پہ یہودی سمینا وسینا کہتے تھے سن لیا اور مانیں گے نہیں تو تم یہودیوں جیسے نہ بنو یہودی برباد ہو گئے ہر تقریر سننے جاتے تھے عمل نہیں کرتے تھے دین کے بارے میں باتیں بہت کرتے تھے چنانچہ قرآن میں جگہ جگہ یہودیوں کے بارے میں پہلے ان کو علم ملا پھر دلیل ہوئے اس لیے کہ اس میں چھ مگوئیاں بہت شور شرابہ بہت یہودی نہ بنو مسلمان بنو یہودیوں کی یہ حالت تھی کہ پوری تورات سن لی اللہ کی نصرت اپنی آنکھوں سے دیکھا اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ایک یہودی ملا تو کہنے لگا ابن عباس کس قوم سے تمہارا تعلق ہے کہا کہ میں قریش میں سے ہوں بنو عباس میں سے ہوں کہا اچھا اچھا تمہارے قرآن میں تمہارے بارے میں کہا گیا ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے پتھر مانگے تھے ان کا نا آزا الحق من فامتر علينا حجاره من السماء هو الحق کہ تم نے کہا تھا کہ اللہ اگر یہ دین سچا ہے تو ہم پہ پتھر برسا کہا تم اس بیوقوف قوم سے تعلق رکھتے ہو حضرت ابن عباس نے کہا لیکن تو اس سے بھی بڑی بیوقوف سے بیوقوف قوم سے تعلق رکھتا ہے ابھی دریائے نیل سے نکل کے تمہارے پاؤں ابھی سوکھے نہیں تھے دریائے نیل کا پانی لگا ہوا تھا اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے کہ اللہ نے تمہاری نصرت کر کے فرعون کو غرق کیا اور پھر تم نے نبی سے کہا اج اللہ نہ آلیہ کمال ہم آلیہ کہ ہمارے لیے بھی ویسے معبود لے آؤ جس طرح ان کے معبود ہے ہمیں بھی دو چار بت بنا کے دے دو تو یہودی بڑے بدبخت پوری تو رات سن لیتے تھے پھر سر ہلا دیتے تھے آخر سنتے وقت خوب نظر آتا تھا کہ ابھی عمل کے لیے کھڑے ہو جائیں گے لیکن حضور کے صحابی تو ایسے تھے کہ ایک حدیث سنی اور جا کے میدان جنگ میں جان دیتے ایک حدیث ایک دفعہ نبی کو دیکھا اور اس کے بعد جا کے شہید ہو گئے تو کہا کہ تم یہودیوں جیسے نہ بنو مسلمانوں جیسے بنو صحابہ جیسے بنو صحابہ کو کہا گیا کہ تم پکے مسلمان بنو کہ جب دین کی کوئی بات سن لو تو اس پہ عمل کرو نمبر دو منافقین منافقین بھی سنتے بہت تھے عمل نہیں کرتے تھے حضور کی مجلس میں آگے آگے آتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے نفس کے چکروں میں پڑے تھے دنیا پرستی میں پڑے تھے فرمایا ولا تکون کل دینا کالو سمینا منافقوں جیسے نہ بنو نمبر تین مشرقین مکہ جیسے نہ بنو اس لیے کہ مشرقین مکہ کہتے سمینا لو نشا مثلا آگا ہم نے سن لیا یہ قرآن ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا ہی کلام بنا سکتے ہیں تو تم مشرق مشرقوں جیسے نہ بنو یہودیوں جیسے نہ بنو منافقوں جیسے نہ بنو پکے مسلمان بنو جب تمہیں جہاد کی دعوت آ جائے بس اللہ کا نام لے کے قربانی کے لیے نکل جاؤ تم دنیا میں زندہ اس لیے ہو کہ تمہاری آخرت بن جائے تو جب تمہیں پتہ چل گیا کہ جہاد میں نکل کے جلدی تمہیں آخرت کا آخرت کی کامیابی مل جائے گی تو پھر کس بات کی دیر کرتے ہو ولا تکون کلینہ کالو سمینا اور نہ بنو ان جیسے جو جنہوں نے کام نے سن لیا وہ حالانکہ وہ نہیں سنتے ان بے شک جانداروں میں سب سے بدترین اللہ کے ہاں البکم وہ بہرے ہیں گونگے ہیں اللہ دین اللہ یقین جو نہیں سمجھتے آدمی کان سے سنتا ہے ان کے کان ہی نہیں ہے پھر آدمی زبان سے بولتا ہے پوچھتا ہے ان کی زبان ہی نہیں ہے اگر کان اور زبان نہ ہو عقل ٹھیک ہو تو آدمی اشارے سے کام چلاتا ہے کہا ان کو عقل بھی نہیں ہے انسان کو اللہ نے جب پیدا کیا تو یہ فرشتوں سے کم تھا جانوروں سے اچھا تھا لیکن اگر یہ نیکیاں کرے تو فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے جہاد کرے تو فرشتوں سے بھی افضل ہو جائے گا اور اگر یہ گناہ کرے تو جانوروں سے بھی میں چلا جائے گا تو اس طرح اشارہ دیا ان نشرت دواب بھی یہ جو دین کی بات سنتے ہیں پھر عمل نہیں کرتے یہ وہ بدترین جانور ہیں جن کے کان نہیں ہے کہ حق بات سن سکے زبان نہیں ہے کہ حق بات بول سکے اور ان کی عقل نہیں ہے کہ حق بات سمجھ سکے یہ بہرے گونگے اندھے ہیں ان کے کان آنکھ ناک پہ دنیا کی چربی پڑ چکی ہے شہوت پرستی کی چربی پڑ چکی ہے پیسے اور مال کمانے کی پڑ چکی ہے اس لیے یہ جانور ہو چکے ہیں یہ انسان نہیں رہے ولو علیم اللہ فیم خیر اللہ اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی دیکھتا ان کی فطرت میں ہوتی اللہ انہیں سنا دیتا ولو اسما اور اگر اللہ انہیں سنا دیتا لول تو یہ پیٹ پھیرتے اس حال میں کہ وہ روگردانی کرنے والے ہیں خود بھی نہ آتے ہر طرح کی مکمل یہاں سے روگردانی کرتے اس آیت میں لفظ سما آیا ہے لاسما پہلے اسما سے مراد سیما قبول ہے اور دوسرے ولو اسما ہم سے مطلق سیما سما مراد ہے اس لیے منطقی قانون کے اعتبار سے یہ سورا کبرا میں کوئی زیادہ فرق نہیں آئے گا حد اوسط مشترک نہیں ہو جائے گی دونوں میں اور پیچھے جو کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی اگر انہیں سناتا یہاں سنانے سے مراد قبول کرنے کی صلاحیت ہے سیما بمانا قبول کے بھی آتا ہے سمیع اللہ حلی من حمیدہ یہاں مانا یہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے صرف سن لیا بلکہ جو اللہ کی حمد کرتا ہے اللہ اس کی حمد کو قبول کرتا ہے تو جن انسانوں نے اپنی فطرت کو خراب کر لیا ہو گندا کر لیا ہو صلاحیت ہی نہ رہی ہو ان کے اندر قبول کرنے کی تو ان کا سننا ایسے ہی ہے جیسے کہ نہ سننا ابھی دس منٹ کا وقفہ ہوگا تاکہ آپ لوگ تھکاوٹ دور کر لیں اور جو میں جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلائیں لما اس کام کی طرف یو جس میں تمہاری زندگی ہے جو تمہیں زندگی دینے والا ہے وہ اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالی یقول بین المری و قلبی بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور بے شک تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے اس آیت کا ماقبل کے ساتھ رب تو بالکل واضح ہے کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی انہیں ماضی میں کیا ملا اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے رہے باوجود دنیا کے مال و دولت کے اور دنیا کے ظاہری زیب و زینت کے کس قدر تباہ ہوئے جانوروں سے بدتر ہو گئے تو جب بھی اللہ اور اس کے رسول تمہیں ان کاموں کی طرف بلائیں جن میں تمہاری زندگی ہے تو تم فوراً لبیک کہو جب اللہ تعالی تمہاری دعا پر پہنچتا ہے تو تمہیں بھی اللہ کی پکار پر اور اللہ کی دعوت پر پہنچنا چاہیے استجیبو بمانا عجیبو عجیبو اور استجیبو دونوں ایک دوسرے کی جگہ کثرت سے استعمال ہوتے ہیں اجابت کرو اللہ اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں دعوت دیں اس چیز کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے اس کی مختلف تشریح کی گئی ہیں کہ اس سے کون سی چیز مراد ہے لما یحییکم سے ویسے تو صورت میں جہاد کا بیان چل رہا ہے اور جو لوگ جہاد سے بھاگتے ہیں ان کے بھاگنے کی سب سے بڑی وجہ موت کا ڈر ہوتا ہے تو اس موت کے ڈر کو دل سے نکالنے کے لیے فرمایا گیا کہ جہاد میں موت نہیں ہے بلکہ زندگی ہے جتنے منافق جہاد سے بھاگے کیوں بھاگے مر نہ جائیں جتنے کمزور ایمان والے لوگ جہاد سے بھاگے کیوں بھاگے مر نہ جائیں ہمیں موت نہ آ جائے ہمیں مزید زندہ رہنا چاہیے ہر آدمی خواب دیکھتا ہے کہ اسے کہیں سے آب حیات مل جائے تو وہ پی لے اور پھر اس کے بعد کبھی نہ مرے یہ نہیں سوچتا کہ مرنے کے بعد آدمی کی اللہ سے ملاقات ہوتی اور اللہ سے ملاقات کرنا سعادت اپنے ماں باپ سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے اللہ اور اللہ زیادہ پیارا ہے ماں باپ سے تو مر کے آدمی اللہ تعالی کی ان نعمتوں کو پاتا ہے جن نعمتوں کا دنیا میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا لیکن انسان ظاہری حالات سے بس زیادہ متاثر ہو جاتا ہے بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے ساری دنیا بس یہی ہے اسے بتاؤ کہ باہر اتنے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں محل ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں وہ کہے گا کچھ نہیں ہوتا سب جھوٹ بولتے ہو تم بس میں یہاں سے گیا تو ختم ہو جاؤں گا اس لیے جیسے باہر نکلتا ہے اب شرمندہ ہو کے روتا ہے جب بڑی بڑی چیزیں نظر آتی ہیں اسے تو جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تب ہمیں پتا چلے گا کہ اللہ نے تو کتنے عالم پیدا کیے ہیں اور شہداء کے لیے کتنے زیادہ انعامات رکھے ہیں اور کیسی کیسی نعمت رکھی ہیں دنیا میں تو جو چیز کھاؤ گے پیٹ میں درد ہو جائے گا آخرت میں تو جو کھاؤ گے اللہ تعالیٰ اس میں بہتری عطا فرمائیں گے تو موت کا ڈر کسی کے دل سے نکل جائے اور موت کی محبت پیدا ہو جائے اس لیے فرمایا نا کہ تمہارا امیر اور تمہارا بڑا وہ ہونا چاہیے جو تمہیں موت کے آئینے میں رخ یار دکھا دے موت کے آئینے میں آدمی کو اپنے یار کی شکل و صورت نظر آتی ہے موت تو وہ پل ہے جس سے گزر کے ایک حبیب اپنے محبوب سے ملتا ہے ہم سجدے کس کے لیے کرتے ہیں اذام کس کے لیے دیتے ہیں ہمارا جینا کس کے لیے ہے ہمارا مرنا کس کے لیے ہے ہمارا کھانا پینا کس کے لیے ہے ہمارا تقریریں کرنا اور دین بیان کرنا کس کے لیے ہے تو پھر اسی اللہ کے پاس جانے سے ڈر لگتا ہے اب یہ ایک عجیب چیز ہے جو شیطان انسان کو ڈراتا ہے شیطان یا عید الفقرا فقر و فاقے سے ڈرا کے فہاشی بیائی میں لے جاتا ہے برائی میں لے جاتا ہے اور انسان کو موت سے ڈرا کے موت کے گڑھوں میں جا کے گراتا ہے تو اس خوف کو ختم کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں جہاد کی طرف بلائے تو تم آ جاؤ اس لیے کہ جہاد میں موت نہیں ہے بلکہ کیا ہے زندگی ہے ہر اعتبار سے جہاد میں تمہارے لیے زندگی ہے تو لما یو کا ایک معنی ہے ای الجہاد دوسرا مفہوم بعض مفسرین بیان کرتے ہیں لما یحییکم سے مراد قرآن مجید ہے اس لیے کہ قرآن مجید سے علم نصیب ہوتا ہے اور علم زندگی ہے جی حالت موت ہے علم کے ذریعے سے انسان کا دل و دماغ زندہ ہو جاتا ہے اور اسے ایک زندگی کا شعور پیدا ہو جاتا ہے تو جب اللہ اور اس کے رسول اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قرآن مجید کی طرف بلائیں تو تم فوراً آ جاؤ قرآن کے ہر حکم کو سب سے اونچا سمجھو سب سے بڑا سمجھو تو اس میں بھی جہاد شامل ہو جائے گا اس وجہ سے کہ قرآن مجید کی بیسوں سینکڑوں درجنوں آیات کے اندر قرآن مجید کی آیات میں جہاد موجود ہے تو قرآن کا ہر حکم جس میں جہاد شامل ہے اس میں مسلمان کے لیے زندگی ہے بعض اس کی تشریح کرتے ہیں لما یحییکم سے مراد اسلام ہے اس لیے کہ اسلام زندگی ہے اور کفر موت ہے کافر مردہ ہے مسلمان زندہ ہے تو جب اللہ کے رسول تمہیں اسلام کی طرف بلائیں تو تم اسلام کے ہر حکم کو قبول کرو اس لیے کہ خود اسلام میں اور اسلام کے ہر حکم میں زندگی نصیب ہوتی اسلام کے ہر حکم میں اور دین کے اور قرآن کے ہر حکم میں زندگی نصیب ہوتی یہ جو لوگ بڑے بڑے عہدوں پہ ہوتے ہیں دنیا میں آپ نے دیکھا ہے جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو حکومت انہیں کیا کر دیتی ہے ریٹائر کیا کر دیتی ہے تنخواہ کتنی رہ جاتی ہے ختم پینشن کے گزارا کرتے ہیں یعنی بالکل پینشن کے اوپر آ جاتے ہیں اور تھوڑا سا ان کے پاس مال ہوتا ہے گھر والے بھی تنگ کرتے ہیں بہت زیادہ کہتے ہیں کہ ایک کھانستا ہے اس کو پھر باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں وہ جو سلوٹ مارتے تھے آ کے سامنے سر کر کے سلوٹ مارتے تھے وہ اب ملنے بھی نہیں آتے اکیلا بیٹھا مکھیاں مارتا ہے بعض دفعہ اور آپ نے کبھی دیکھا یہ جو دین کے علماء ہیں یہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کی تنخواہ کم ہو جاتی ہے بڑھ جاتی ہے بڑھ جاتی کہتے ہیں اب یہ بخاری پڑھانے کے قابل ہو گیا اب اس کو گاڑی بھی دو وہ بھی دو اور جو ملنے جلنے والے ہیں ان کی تعداد کم ہو جاتی ہے زیادہ ہو جاتی ہے زیادہ ہو جاتی ہے اور جو خدمت کرنے والے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں کم ہو جاتے ہیں بڑھ جاتے ہیں یہ چھوٹا سا اشارہ ہے اسلام کی زندگی کی طرف کہ اسلام کے ہر حکم میں اللہ نے کیسی بھرپور زندگی رکھی ہے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی تو اس لیے جب اللہ تمہیں اور اس کے رسول تمہیں اسلام کی طرف بلائیں تو تم اسے کیا کر لو قبول کر لو اور بعض مفسرین کہتے ہیں بالکل عام ہے یہ لما یم ائی کلّی حقن و ثواب ہر حق رستے اور ہر سیدھی چیز کے اندر اللہ نے زندگی رکھی ہے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حق کام کی طرف یا کسی بھی سیدھے کام کی طرف بلائیں تو تم فوراً ان کی بات مان لو والم اور جان لو اللہ یحول بین المر و بھی اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے بندے اور اس کے دل کے درمیان وہ اللہ توشرون اور تم اسی کے پاس جمع کیے جاؤ گے ان اللہ یحول بین المر و ہی اس کی کئی تشریحیں بیان کی جاتی ہیں پہلا ان اللہ یحول بین المر کافری و طاعت ہی و بین المر المتی و ماسیت ہی جو آدمی بہت نیک ہو جائے اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائے اللہ تعالی اس کے گناہ کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں اگر وہ گناہ کرنے کی کوشش بھی کرے اللہ اسے بچا دیتے ہیں چنانچہ بہت سارے نیک لوگوں کو اس بات کا تجربہ اپنی زندگی میں ہوگا کہ کبھی کبھار ان کا ذہن بھٹکا ہوگا کسی طرف لیکن اللہ نے انہیں موقع نہیں دیا ہوگا بچا لیا ہوگا یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے اس لیے تم اللہ کے وفادار بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں بچائے گا تمہاری حفاظت کرے گا ہم مالا بدا منو پڑھتے تھے ابتدائی کتاب تو ہمارے ایک استاد محترم اللہ ان کو جزائے خیر دے کہا تم کراچی میں رہتے ہو یہاں بے پردہ عورتیں پھرتی رہتی ہیں تو تم ایسا کرو کہ جب تمہاری نظر پڑے ان عورتوں کے اوپر تو آنکھیں نیچی کر لیا کرو اس کے کچھ عرصہ بعد اللہ خود تمہاری گردن پھیر دیا کرے گا تو ہم چھوٹے چھوٹے تھے بارہ بارہ سال تیرہ تیرہ سال کی عمر کے استاد کی بات دل میں بیٹھ گئی بالکل تو جو عورت نظر آتی اس وقت تو پتہ بھی نہیں چلتا تھا عورت کیا ہوتی ہے غیر عورت کیا ہوتی ہے بس استاد کے کہنے پہ چہرہ پھیر لیتے تھے اور بعد میں جب بڑے ہو گئے تو واقعی یہ کیفیت محسوس ہوئی کہ کراچی میں عورت نظر ہی نہیں آتی تھی لوگ کہتے تھے یہاں بہت عورتیں پھرتی ہیں ہم کہتے تھے کہ پتہ ہی نہیں چلتا پھرتی ہیں کہ نہیں پھرتی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود گردن پھیرنے کا انتظام کر دیتا ہے اللہ بندے کو زیادہ نہیں لٹکاتا دیکھتا ہے کہ یہ کسی گناہ سے بچنا چاہتا ہے تو پھر اس گناہ سے خود بخود نفرت کروا دیتا جن آنے لگتی ہے انسان کو اب ہم میں تو کوئی آدمی سور کا گوشت کھا سکتا ہے کیوں حرام ہے لیکن کوئی اور گندا کام ہو جو ذرا تھوڑا سا مزے دار ہو وہ تو سارے کر لیں گے جا کے غیبت تو کر لیں گے آرام سے چونکہ ہم نے دل میں عزم کیا کہ ہم سور کا گوشت نہیں کھائیں گے اللہ نے ایسی نفرت بٹھا دی کہ ہم کھا ہی نہیں سکتے تو اگر ہم ایسے ہی عزم کر لیں غیبت نہیں کرتے تو اللہ ہمیں غیبت سے ایسی نفرت دے دے گا ہم کر ہی نہیں سکیں گے ہم ہم عزم کر لیں کہ ہم زنا نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ایسی نفرت دے دے گا کہ کر ہی نہیں سکیں گے یہ مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن بندے کو کس طرح سے گناہوں سے بچاتا ہے تو تم اللہ اس کے رسول کے احکامات مانو جہاد کرو مخلص ہو جاؤ پھر جو گندگیاں برائیاں رستے میں آ رہی ہیں اللہ خود تمہیں ان سے بچاتا جائے گا یہ تسلی دی گئی ہے بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی ایک تشریح ہے دوسری تشریح والم اللہ یا بین المر و کلبی پچھلے میں بتایا گیا کہ اللہ کے رسول جب تمہیں قرآن کی طرف اسلام کی طرف جہاد کی طرف دعوت دیں تو فوراً مان لو اس لیے کہ ممکن ہے کہ اللہ کی تقدیر درمیان میں حائل ہو جائے اور تمہیں بعد میں اس نیکی کا موقع نہ ملے تو جب بھی کسی نیکی کے نیکی سامنے آئے تو ایک منٹ دیر نہ کرو فوراً کر گزرو کسی گناہ سے بچنا ہے تو فوراً بچ جاؤ اس لیے کہ اگر دیر کی تو ممکن ہے اللہ کی تقدیر درمیان میں حائل ہو جائے اور تم پھر اس نیکی کو نہ کر سکو اس لیے دیر مت لگاؤ اس میں تیسری تشریح اللَّهَ اللہ یحول بین المر أَيْ يَحُولُ بَيْنَ بین وَمَا يَتَمَنَّاهُ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کی تمنا کے درمیان حائل ہو جاتا ہے آدمی کسی چیز کی تمنا کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا لیکن اللہ کی تقدیر اسے وہ کام نہیں کرنے دیتی اس وجہ سے جب کسی نیک کام کی تمنا پیدا ہو آدمی فوراً کر گزرے ابھی آپ کے دل میں آیا کہ میرے پاس پچاس روپے ہیں میں سارے خرچ کر دوں جہاد میں ابھی نکال کے خرچ کر دو کیونکہ اگر باہر نکل گئے تو یہ پچیس رہ جائیں گے پھر تھوڑی دیر میں شیطان کہے گا پچیس کی مٹھائی کھا لینا تم بھی تو اگر طالب علم ہو مجاہد ہو پچیس کی مٹھائی کھاؤ گے سب آپ پچیس رہ جائیں گے پھر اگر اپنے اڈے تک پہنچ گئے دس روپے رہ جائیں گے جب گھر پہنچو گے پانچ رہ جائیں گے اور اگر بیوی سے ملاقات ہو گئی پھر ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کر سکو گے تو اگر یہ پچاس روپے خرچ ہو جاتے تو فائدہ ہو جاتا آپ کا فائدہ یہ ہو جاتا کہ اللہ کے ہاں محفوظ ہو جاتے تو اس لیے بین المرئی و بین ما تمنا ہو اگلی تشریح والم اللہ یحول بین المر و کل بھی ہی ہی سے مراد عقل ہی دیکھو جب تک اللہ نے تمہیں عقل دی ہے نیکی کے کام کر لو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہاری عقل چھین لے جب عقل چھین لے گا تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکو گے اللہ تعالیٰ نے عقل سمجھ دی ہوئی ہے تو دین کا کام کر لو اللہ کے ایک ایک حکم کو زندہ کر لو جہاد کر لو اگر اللہ نے تمہاری عقل چھین لی تو تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے آپ نے دیکھا نہیں کتنے لوگوں کی اللہ عقل چھین لیتا ہے یہ جو شراب پیتے ہیں ان کے پاس عقل ہوتی ہے یہ جو گندی عورتوں کے پیچھے پھرتے ہیں ان کے پاس عقل ہوتی ہے اپنے حلال پیسے سے کمائے ہوئے سے ڈش انٹینا لا کے اپنے گھر کے اوپر لگاتے ہیں تاکہ گھر میں فہاشی کا اڈا کھل جائے ان میں کوئی عقل ہوتی ہے اللہ پھر عقل چھین لے گا تو پھر کوئی کام نہیں کر سکو گے اس لیے جب تک عقل خیر کا شعور موجود ہے اس وقت تک جلدی جلدی کام کر لو والم اللہ یحول بین المری وکلبی اگلی تشریح پچھلی آیت میں بتایا گیا کہ جب رسول تمہیں جہاد کے لیے بلائیں تو فوراً چلے جاؤ تو ہم کہتے ہیں ہم جانے کے لیے تو تیار ہیں لیکن ہم تھوڑے سے کمزور ہیں کمزور ہیں ہمارا دل کمزور ہے تو فرمایا گیا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے اوپر موجود ہے جب تم اس کی رضا کے لیے نکلو گے وہ تمہارے دل کو طاقتور بنا دے گا تسلی تل کہ دلوں پر جو قبضہ ہے وہ کس کا ہے اللہ کا ہے اللہ تمہارے دل کو طاقتور کر دے گا اور تمہارے دشمنوں کے دلوں پہ روپ ڈال دے گا اس لیے جب نبی نے تمہیں جہاد کی طرف بلایا تو اپنے دل کی کمزوری کا عذر کر کے نہ بیٹھ جاؤ دنیا نے دیکھا ہے کہ ایسے بزدل لوگ جو اپنے سائے سے ڈرتے تھے چند دن جہاد میں گئے تو شیروں سے زیادہ بہادر بن گئے شیر بھی ان کی بہادری کے پیچھے ہٹ گئے تو یہ تسلی دی گئی ہے کہ تم اپنے دل کی کمزوری وغیرہ کی پرواہ نہ کرو نکل جاؤ جب تم نکل جاؤ گے اللہ تمہارے دل کو خود طاقت عطا کر دے گا کتنی تسلیاں دیتا ہے اللہ تعالیٰ پھر بھی بندہ نہیں نکلتا بہانے کر کے بیٹھتا ہے کہ اللہ ہم کمزور آدمی ہم نہیں نکل سکتے اللہ نے کہا نکل میں تجھے طاقتور کر دوں گا بات ذہن میں آئی کہ نہیں آئی اگلا اگلی تشریح یا یو الدین عامنس تجیم اللہ ور رسول ہے ایمان والو اللہ اس کے رسول کی بات مانو جب رسول تمہیں زندگی کی طرف بلائیں کیوں ان کی بات مانو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے سب سے زیادہ قریب ہے قرب الہی مراد اس سے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ تمہارے دل کے قریب ہے تو جب اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تمہارے دل کے قریب ہے تمہیں اچھا لگتا ہے کہ تم اپنے رب کی نافرمانی کرو اللہ دیکھ رہا ہے بھاگ پڑو تم بھاگو میدان جنگ کی طرف اس لیے کہ اللہ تمہارے دل کے قریب ہے نانو اکرب حبل الورید شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے تو قرب الہی مراد ہے اس سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے قریب ہے تو اس وجہ سے تم سب سے زیادہ خیال اللہ کا رکھا کرو اور کسی چیز کا نہ رکھا کرو جب آدمی اپنے دل کے قریب اللہ کو محسوس کرتا ہے تو اس میں قوت پیدا ہو جاتی یہ ساری تشریحات اس آیت کی ہے اور خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ مومن کے دل پر اللہ تعالی کا قبضہ ہے اور جب مومن اللہ کا حکم زندہ کرنے کے لیے جان اور مال کی قربانی دینے کو نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں خیر ڈالتے ہیں اسے گناہوں سے بچاتے ہیں اس کے کمزور دل کو طاقتور بنا دیتے ہیں اس کی کمزور عقل کو مضبوط بنا دیتے ہیں اور اسے ایسی اور روب عطا کر دیتے ہیں کہ اس اس کے کا روب ساری دنیا کے اوپر پڑتا ہے اور اگر کوئی آدمی غافل ہو اللہ تعالیٰ سے کہ میں اللہ کو اللہ مجھے یاد نہیں آتا تو اس کی غفلت دور کرنے کے لیے فرمایا گیا وہ شرون کہ تم اللہ کے پاس جانے والے ہو تو جب قیامت کے دن اللہ کے پاس جانا ہے تو دنیا میں بھی اسے یاد رکھو وقت فتنا تن اور بچو اس فتنے سے لا الذین ظلموا کم خاصہ جو تم میں سے صرف ظالموں پر نہیں پڑے گا اللہ شدید العقاب خوب جان لو کہ اللہ تعالی سخت سزا دینے والا ہے اس فتنے سے مراد دو چیزیں ہیں بہت اہم آیت ہے اللہ تعالیٰ اس کا شعور نصیب فرما دے وقت فتنا تن تر کے جہاد سے بچو اس لیے کہ تر کے جہاد کا عذاب صرف جہاد چھوڑنے والوں پر نہیں آتا ہر چیز پر آئے گا تمہارے بچوں پر بھی آئے گا معصوم بچوں پر تمہاری عورتوں پر بھی آئے گا تمہارے بوڑھوں پر بھی آئے گا تمہاری مسجدوں پر بھی آئے گا تمہارے ملکوں پر بھی آئے گا تم نے جہاد کو چھوڑا تو کافر طاقتور ہو گیا جب وہ طاقتور ہو گیا اب وہ تمہاری کسی چیز کو نہیں چھوڑے گا آج کتنا بڑا جب بھی دیکھو کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے تو فوراً اس نافرمانی کو روکنے کے لیے میدان میں نکل آؤ اگر تم نہیں نکلو گے تو پھر نافرمانوں پر عذاب نہیں آئے گا بلکہ فرما برداروں کا بیڑا بھی ان کے ساتھ غرق ہو جائے گا کشتی کے دو سوار ہیں ایک اوپر ایک نیچے اگر نیچے والے سوراخ کر رہے ہوں اوپر والے نہ روکے تو سارے غرق ہو جائیں گے یہی حال امت مسلمہ کے پورے معاشرے کا پچھلی آیت سے اس کا تعلق واضح ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اطاعت کرنے والوں کا دوسرا کام یہ کہ جو نافرمان ہیں ان کو بھی وہ نافرمانی سے روکتے رہیں ان آیتوں کو پڑھ کے ایک ماحول قائم ہو گیا ہم نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ تمہیں تمہاری مدد کے لیے میں فرشتے بھی بھیجوں گا میدان جنگ میں میں تمہاری ہر طرح سے نصرت بھی کروں گا تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں جب تمہیں جہاد کی دعوت ملے نکل کھڑے ہو اپنے دل کی کمزوری سے بھی نہ ڈرو اس لیے کہ دل کی کمزوری بھی اللہ تعالیٰ دور کر دے گا اور جو تم میں سے منکرین ہیں جہاد پہ نہیں جاتے ان کی بھی منت کر کے ان کو بھی ساتھ لے کے چلے جاؤ یا اللہ سارے کام اپنی جگہ ہم نکلنے کو تو تیار ہیں لیکن ہم مسلمان اتنے تھوڑے رہ گئے اور کافر اتنے زیادہ ہو گئے کہ ایک ایک مسلمان پہ چھ چھ سات سات کافر مسلط ہو سکتے ہیں تو ان حالات میں ہمارا کیا ہوگا اللہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تم جب بھی تھوڑے ہوتے ہو اللہ کی مدد آ کے تمہیں زیادہ کر دیتی ہے اس لیے تم یاد کرو اس وقت کو جب تم تھوڑے تھے تو اللہ نے مدد کی تھی بس اسی وقت کو یاد کر کے تم میں سے جو بھی تھوڑے ہوں وہ میدان جنگ میں نکل جایا کریں وز قرو تم قلیل ان یاد کرو اس وقت کو جب تم تھوڑے تھے مستض فی الارض عرضی کمزور پڑے ہوئے تھے زمین میں تقافون حکم الناس تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اٹھا کر لے جائیں گے اچک کے لے جائیں گے پس اللہ نے تمہیں ٹھکانا دیا وہ ائ کمب ہی اور تمہاری تائید کی اپنی نصرت کے ساتھ وہ رضا کا کمبن بات اور تمہیں پاکیزہ روزی دے دی تشکرون تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو اللہ ددین عمن اللہ تخون اللہ ور رسولہ و تعلمون یا اللہ میدان جنگ میں جانے کے بعد تیری یہ نصرت ہمیشہ ہمارے ساتھ لگی رہے گی فرمایا ہاں ہمیشہ لگی رہے گی لیکن جب تم خائن بن جاؤ گے تو میری یہ نصرت ہٹ جائے گی اس لیے اللہ کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو گناہ نہ کرو رسول کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو رسول کی سنتیں نہ چھوڑو اور اپنی مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو کہ کافروں کے ساتھ جا کے ہاتھ ہاتھ ملا لو سودے بازیاں کر لو مذاکرات شروع کر دو ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو تو جب تک تم خیانت پر نہیں آؤ گے اللہ کی نصرت آتی رہے گی اور جب تم خیانت پر آ جاؤ گے تو اللہ کی نصرت تم سے اٹھ جائے گی یا اللہ یہ خیانت ہم میں کس وجہ سے آئے گی فرمایا والم اموالکم و اولادکم فتنہ جان لو تمہاری مال اور اولاد فتنہ ہے تم میں خیانت آئے گی مال کی محبت کی وجہ سے یا تم میں خیانت آئے گی اولاد کی محبت کی وجہ سے اس لیے نہ مال کے چکر میں پڑنا نہ اولاد کے چکر میں پڑنا مال دینے والا بھی اللہ ہے اولاد دینے والا بھی اللہ ہے اگر تم مال اور اولاد کی محبت میں نہ پڑے تم خیانت سے بچے رہو گے جب تم خیانت سے بچے رہو گے اللہ کی نصرت تمہیں ملے گی اور اللہ کی نصرت تمہیں ملے گی تو زمین کی خلافت بھی تمہیں خود بخود مل جائے گی وہ اجر عظیم اور بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا ثواب ہے اس آیت کے شان نزول میں کئی واقعات ہیں مشہور واقعہ حضرت ابو البابا انصاری رضی اللہ عنہ کا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احزاب غزوہ خندق میں مشغول تھے بڑا عجیب غزوہ تھا میں اکثر کہا کرتا ہوں اس وقت ہمارے حالات بالکل غزوہ خندق والے سارے حالات ہمارے غزوہ خندق میں حضور مدینہ میں تھے تھوڑے سے صحابہ تھے سردی کا موسم تھا خوراک کی کمی تھی پریشانی تھی باہر سے سارے مشرقین متحد ہو کر آ گئے تھے اور اندر یہودی ساکشیں کر رہے تھے اور منافق مسلمانوں کو تنگ کر رہے تھے سمجھ رہے ہیں آپ ساری بات اس وقت ہم مسلمان ساری دنیا کے کافروں کے گھیرے میں ہیں یا نہیں ہیں اور ہمارے اپنے اندر کے وہ منافق مسلمان اللہ ان کو ہدایت دیتے جنہوں نے مسلمان ماؤں کا دودھ پیا ہے جنہوں نے کلمہ پڑا ہے پھر بھی وہ کافروں سے زیادہ محبت رکھتے ہیں مسلمانوں کی بنسبت کافروں کا حکم جلدی مانتے ہیں مسلمانوں کی بنسبت کافروں کے سامنے جھکتے ہیں سر جھکاتے ہیں ان کے قوانین کی پیروی کرتے ہیں ان کے طور طریقے اختیار کرتے ہیں یہ منافق آج ہمیں تنگ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے اور یہودی بھی ہمارے خلاف قلعہ بند ہے کہ نہیں ہے پورے غزوہ عذاب کے حالات بھوک ہے پیاس ہے سردی ہے شدت ہے وہ زلزل و زلزال شدیدہ وہ بلغت دل قلوب الحناجر دل جو ہے اچھل کے حلقوم کے اندر آئے ہوئے تو غزب خندق میں اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو مشرقین پر فتح دے دی مسلمانوں کو مشرقین پر اللہ رب العالمین نے فتح دے دی تو حضور اپنے گھر میں آئے تو جبرائیل نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے وردی اتار دی جہاد کی ہم فرشتوں نے نہیں اتاری ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھا کے جبرائیل کے چہرے سے غبار صاف کیا اللہ کے رستے کا غبار بہت مبارک ہوتا ہے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے اور پوچھا جبرائیل کہاں جانا ہے فاؤما الا بنی قریضہ انہوں نے کہا یہود بنی قریضہ نے بہت گڑبڑ مچائی ہے ان کی طرف جانا ہے حضور نے صحابہ کو بھیج دیا خیر لمبا عرصہ ہے حضور نے محاذرہ بھی کیا ان کا تو انہوں نے کہا کہ ہم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو اپنا فیصل تسلیم کرتے ہیں تو حضرت ابو لبابا جو تھے ان کے بیوی بچے ان یہودیوں کے ساتھ رہتے تھے وہاں مکان ان کا وہاں ان کے محلے میں تھا انہوں نے سوچا کہ اب یہودی تو مریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو میرے بیوی بچوں کو بھی مار دیں تو میں ان پر تھوڑا سا احسان کر دوں تاکہ میرے بیوی بچوں کی وہ حفاظت کریں باقی اللہ کی تقدیر سے اور حضور کی یلغار سے انہیں کوئی بچا تو نہیں سکتا فرما وہ چلے گئے تو ان یہودیوں نے اوپر سے اشارہ کر کے پوچھا کہ اے ابو البابا مشورہ دو ہمیں سات بن معاذ ہمارے خلاف کیا فیصلہ ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے تو انہوں نے ایسے گلے پہ ہاتھ پھیرا کہ وہ تمہیں ذبح کروائیں گے یہ کہہ تو دیا پھر خیال آیا کہ میں نے تو مسلمانوں کا راز فاش کر دیا بس آ کے خود کو مسجد نبوی میں ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنے لگے اور کہا جب تک میری توبہ قبول نہیں ہوگی میں کچھ کھاؤں گا پیوں گا نہیں سات آٹھ دن تک اسی طرح بندے رہے ان کی بیوی انہیں پیشاب وغیرہ کے لیے کھول دیتی پھر لا کے بند کر دیتی اس طرح سے سات آٹھ دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تو انہوں نے کہا حضور مجھے آ کر کھولیں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انہیں کھولا تو اشارہ دیا گیا کہ بیوی بچوں کی محبت میں آ کر یہودیوں کو جا کے بات کرنے کی کیا ضرورت تھی آج جو مسلمان کافروں کی طرف جا رہے ہیں یہ ان سے عزت ڈھونڈتے ہیں پیسہ ڈھونڈتے ہیں حالانکہ عزت پیسہ سب اللہ کے پاس ہے تو تم مسلمانوں کبھی ایسا نہ ہو کہ خیالت کرنا شروع کر دو کافروں کے قریب چلے جاؤ جھک جاؤ سلح کرنا شروع کر دو مال اولاد کی محبت میں آ کر اس قسم کی تباہی نہ کرنا رب سمجھ آ رہے پیچھے کے ساتھ آپ کو الدین امن اے ایمان والو خیالت نہ کرو اللہ اس کے رسول کے ساتھ اور نہ اپنی امانت کی چیزوں میں خیالت کرو اور تم جانتے ہو والم جان لو انما اموالکم و اولادکم فتنہ تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہے وان اللہ فتنہ یعنی آزمائش کی چیز ہے وان اللہ اجر عظیم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت عظیم و شان اجر ہے العظیم یہ آیت بہت زیادہ اہم ہے قرآن مجید کی آیات میں سے میں اس کی تشریح مختصر آداد کر دیتا ہوں تشریح تفصیلی کل کر لوں گا ان شاء اللہ اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا کرے گا تمہارے گنا بخش دے گا تمہاری تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دے گا تمہاری بخشش کر دے گا اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے تقوی سے مراد کیا ہے فرقان سے مراد کیا ہے سیئات سے مراد کیا ہے پچھلی آیت میں بتایا گیا کہ اللہ اس کے رسول کی بات مان کے جہاد میں نکل جاؤ ہم نے کہا ٹھیک ہے نکل گئے ہم تھوڑے ہیں اللہ نے کہا میں تمہاری مدد کروں گا ہم نے پوچھا اللہ کب تک آپ کی مدد آتی رہے گی اللہ نے کہا جب تک خیانت نہیں کرو گے ہم نے کہا اللہ خیانت کن چیزوں میں ہم کر سکتے ہیں کس وجہ سے کر سکتے ہیں کہا یا تم مال کی لالچ میں خیانت کرو گے یا اپنے بچوں کو اولاد کو بچانے کے لیے تم اللہ سے خیانت کرو گے ہم نے کہا چلو اللہ ٹھیک ہے آج تیرے ساتھ پکا معاہدہ ہو گیا مال کے پیچھے بھی ہم نہیں پڑیں گے یہ بھی تیرے رستے میں قربان اور اولاد کے پیچھے بھی ہم نہیں پڑیں گے یہ بھی تیرے رستے میں قربان اب تو ہمیں کیا دے گا اللہ نے کہا اس کے بدلے میں تمہیں فرقان دے دوں اس کے بدلے تمہیں میں کیا دے دوں گا فرقان دے دوں گا فرقان کا ایک معنی میں تمہاری حفاظت کے لیے تمہارے اور تمہارے بیوی بچوں کی حفاظت کے لیے غیبی انتظامات کر دوں گا کیا کر دوں گا غیبی انتظامات کر دوں گا اللہ جب تو ہماری حفاظت کے لیے غیبی انتظامات کر دے گا ہمارے بچوں کی حفاظت کے لیے تو کہیں جہادی تحریک چلانے میں ہم سے کوئی غلطیاں بھی ہو جائیں گی پھر کیا ہوگا فرمائے کم تم سیاحت کم جو غلطی تم سے ویسے ہو جائے گی بلا ارادہ اس غلطی کا نقصان تمہاری جہادی تحریک کو نہیں پہنچے گا اچھا یا اللہ اس کا تو نہیں پہنچے گا جو پہلے ہم نے اتنے گناہ کیے ہوئے ہیں ان کا کیا ہوگا فرمایا پھر ان کو تو مٹا کے رکھ دوں گا بالکل میں اچھا ان کو تو نے مٹا دیا غلطیوں کا نقصان بھی ہمیں نہیں ہوگا اب آئندہ ہمیں ہمارا تیرے ساتھ تعلق کیا ہوگا فرمایا میں فضل والا ہوں تم لینے والے ہو میں دیتا رہوں گا تم لیتے رہنا یہ مسلمان مجاہد کو ایک وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے اور میں صدیوں کی تاریخ سے ثابت کر سکتا ہوں کہ اللہ نے یہ وعدہ ہر موقع پہ سچا کیا سچا کیا ہے اور سچا کر کے دکھائے دوسری چیز اللہ نے کہا کہ دیکھو خیانت نہیں کرنا ہم نے کہا یا اللہ خیانت کیا چیز ہے کس چیز میں ہوگی اللہ نے کہا مال کی لالچ میں اولاد کی لالچ میں چلو یا اللہ ہم نے مال بھی قربان کر دیا اولاد بھی قربان کر دی اب ہم کیا بن گئے اللہ نے کہا اب تم متقی بن چکے ہو اب جب متقی بن چکے ہیں تو اللہ اب تو ہمیں کیا چیز دے گا اللہ نے کہا میں تمہیں فرقان دوں گا ہم نے کہا فرقان کیا چیز ہے اللہ کہا اللہ فرمائے گا کہ فرقان یہ ہے کہ تمہاری ذات کے ساتھ حق ایسا منسلک ہو جائے گا کہ تم جہاں چلو گے اسلام نظر آئے گا کفر ٹوٹتا چلا جائے گا تم اسلام کا مینار بن جاؤ گے نشانی بن جاؤ گے الفرقان الفارق بین الحق والباطل قرآن مجید جو ہے اس کے ساتھ کفر آ سکتا ہے کبھی غزب بدر کے دن کفر کا کیا اثر ہوا تھا قرآن مجید میں تین چیزوں کو فرقان کہا گیا غزب بدر کو فرقان کہا گیا یوم الفرقان یوم التقل جمان جی اور قرآن مجید کو اللہ نے فرقان کہا تبارک اللہ دی نزل الفرقان تو مومن کو بھی مومن کو کہا گیا تجھے فرقان دوں گا غزب بدر کے دن کا منظر سوچو ستر مشرق مرے پڑے ستر گرفتار اسلام اونچا کفر نیچا قرآن کو دیکھو قرآن میں اسلام اونچا کفر نیچا مسلمان اگر تو تقوی اختیار کرے گا یعنی مال بھی قربان کرے گا اولاد بھی قربان کرے گا میں تجھے غزب بدر جیسا بنا دوں گا میں تجھے قرآن جیسا بنا دوں گا تیری زندگی کے ساتھ اسلام اونچا ہوگا کفر نیچے ہوگا تیری زندگی کے ساتھ آج ہے کہ نہیں ایسے لوگ دنیا میں جو چلے پھرے تو اسلام کی شان نظر آتی ہے اور کفر کے لاشیں نظر آتے ہیں ان کے سامنے اور اسلام اونچا نظر آتا ہے تیسری چیز اے مسلمان تو خیانت نہ کرنا میں تیرا رہوں گا یا اللہ خیانت کس چیز میں ہوگی کا مال لالچ میں اولاد کی محبت میں اللہ مال کی لالچ بھی دل سے نکال دی سارا مال تیرے لیے اولاد کی محبت بھی نکال دی ساری اولاد تیرے لیے اب تو مجھے کیا دے گا اللہ نے کہا میں تجھے فرقان دوں گا اللہ تعالیٰ فرقان کیا چیز ہوتی ہے اللہ نے کہا میں تیرے دل میں نور کی ایک مشین لگا دوں گا تیرے دل کو ایسا کھول دوں گا کہ تو صحیح اور غلط کو پہچان سکے گا سیدھے اور چہرے کو پہچان سکے گا تجھے ایسی قوت فیصلہ دے دوں گا جس قوت فیصلہ کی وجہ سے ساری زندگی باطل تیرے قریب نہیں آ سکے گا اور تو ساری زندگی حق بتاتا رہے گا حق سمجھاتا رہے گا حق پہ چلتا رہے گا تیرے دل کے اندر ایک خاص قسم کا نور عطا کر دوں گا فرقان کہتے ہیں نور کو فرقان کسے کہتے ہیں نور کو الفارق بین الحق والباطل شرح اللہ صدر اسلامی نور امر اللہ تعالیٰ جس کا سینہ کھول دیتا ہے اس کے دل میں ایک روشنی عطا کرتا ہے ساری دنیا اندھیروں میں چلی جائے مگر یہ روشنی پہ قائم رہے گا اس کی نقلیں بھی قائم رہیں گی اور یہ کیسے ملے گا جو مال قربان کرے گا جو اولاد قربان کرے گا اللہ اس کے دل میں یہ نور عطا کرے گا اس نور کی وجہ سے وہ حق اور باطل کو پہچانے گا وہ صحیح اور غلط کو پہچانے گا وہ سیدھے اور چہرے کو پہچانے گا اللہ اس کو ایسا نور دے دیں گے دنیا کی غلاظت اسے متوجہ نہیں کر سکے گی شہوت اسے اپنی طرف نہیں بلا سکے گی عورتیں اسے اپنی طرف مائل نہیں کر سکیں گی یہاں تک کہ وہ سیدھا اللہ تک جا پہنچے گا بات ذہن میں آ رہی نہیں آ رہی چوتھی چیز اللہ کہتا ہے بندے تو میدان جنگ میں نکل میں بھی تیرے ساتھ کھڑا ہوں خیانت کرے گا تو میں چلا جاؤں گا اللہ خیانت کیسے ہوگی کہا مال کی لالچ میں ہوگی اولاد کی وجہ سے ہوگی اللہ میں توبہ کرتا ہوں مال کی لالچ دل سے نکال دی اولاد تیرے نام پہ قربان کر دی اب تو مجھے کیا چیز عطا کرے گا اللہ نے کہا دنیا میں میں تجھے خلافت دے دوں گا آخرت میں میں تجھے جنت دے دوں گا جس کا خلاصہ ہے فرقان جس کا خلاصہ کیا ہے فرقان یعنی ظاہری فیصلہ بھی تیرا حق کفر کے ساتھ کر دوں گا کہ تجھے دنیا میں فتح ملے گی اور باطنی فیصلہ بھی تیرا کفر کے ساتھ کر دوں تو یہ میں نے مختصر سی تشریف فرقان کی عرض کر دی ہے اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم اس آیت کریمہ میں لفظ فرقان کی جو مختصر تشریح تھی وہ کل عرض کر دی تھی آج اس پر تھوڑی سی مفصل نظر ڈالیں گے لیکن اب آپ میرے ساتھ ساتھ پوری صورت کا ایک مختصر سا ترجمہ اور خلاصہ دیکھ لیں اور جو اس میں سے بحث کی جگہ ہیں ان پر اشارہ کر دیا جائے گا اور آخر میں انشاءاللہ بحث ہوگی اس طرح سے پوری صورت بھی آنکھوں کے سامنے آ جائے گی اور اس کے مضامین بھی ہمیں مل جائیں گے اور ترجمے کے دوران میں ربط کی طرف بھی اشارہ کرتا جاؤں گا تو آپ آیات کے ربط کو بھی سمجھتے جائیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ اور جب کافر آپ کے خلاف مکر کر رہے تھے تدبیر کر رہے تھے لِيُثْبِتُوكَ تاکہ آپ کو گرفتار کر لیں او يَقْتُلُوكَ یا آپ کو شہید کر دیں او يُخْرِجُوكَ یا آپ کو مکہ مکرمہ سے نکال دیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور وہ مکر کرتے تھے وَيَمْكُرُ اللَّهُ اللہ اور اللہ بھی تدبیر فرما رہا تھا واللہ خیر الماکرین اور اللہ تعالیٰ زیادہ قوت سے تدبیر فرمانے والا ہے زیادہ بہتر تدبیر فرمانے والا ہے پچھلی آیت میں فرمایا گیا کہ جب تم اپنے مال اور اولاد کی قربانی دو گے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا فرمائے گا تمہیں حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کی قوت نور عطا کرے گا غلبہ عطا کرے گا فتح اور نصرت عطا کرے گا تو یا اللہ ہمیں کن لوگوں سے لڑنا ہوگا اور ان کی لڑائی کا طریقہ کیا ہوگا اور وہ ہمارے خلاف کس کس طریقے سے جنگ کریں گے تو اگلی آیات میں اس کا جواب دیا گیا وحید یم قربک اللہ دین کفرو میں اشارہ ہے کہ مسلمانوں کے قائدین کو مارنے انہیں گرفتار کرنے اور انہیں شہید کرنے کی کوشش کی جائے گی جن لوگوں پر مسلمانوں کا اتفاق ہوگا جن کی قیادت اور عمارت میں مسلمان جہاد کرتے ہوں گے سب سے پہلے ان کی ذات کو نشانہ بنایا جائے گا اس میں اشارہ ہے ذات نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ مسلمانوں کا اتحاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھا تو کافر کوشش کریں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنائیں چنانچہ انہوں نے کوشش کی مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر مشورہ کیا اس مشورے میں شیطان بھی شامل ہوا ابو جہل بھی شامل ہوا کسی نے مشورہ دیا کہ قید کر دیں کسی نے مشورہ کیا نکال دیں لیکن بالآخر یہ طے پایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے تو انہوں نے گھیر لیا آج صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر پہ خاک ڈال کر وہاں سے نکل گئے اپنے بستر پہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا دیا پہلا اشارہ یہ ملا کہ ذات نبوت کے خلاف ہیں یہ مشرقین منافقین اور جو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہوں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر مسلمانوں کو مجتمع کریں گے ان کے خلاف کافروں کی یہ سازش ہوگی وَإِذَا تطلاع علیم آیاتنا سے اشارہ ہے کہ ذات نبوت کی طرح دین نبوت کے بھی یہ لوگ مخالف ہیں اور ویزا تطلاع علیم آیاتنا سے وجوہات للمشرقین بیان کی جا رہی ہیں کہ ہم کافروں سے کیوں لڑتے ہیں آخر کافر بھی تو انسان ہیں ان کو ہم کیوں مارتے ہیں اور ان کے خلاف لڑنے کی بات کیوں کرتے ہیں ان کا وجود دنیا میں گوارا کیوں نہیں ہوتا اس کی طرف اشارہ دینے کے لیے اور اس کی طرف وضاحت کرنے کے لیے اب وجوہات کا بیان ہوگا پہلی وجہ یم کرو بکل لدینہ کافروں کے خلاف ہم اس لیے لڑتے ہیں کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کرتے رہے دوسری وجہ وَإِذَا عیدا تتلا علیم آیاتنا اور جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں ہماری آیتیں قالوا قد سمعنا تو وہ کہتے ہیں ہم نے سن لی لو نشا لقلنا مثل هذا اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسی ہی آیات کہہ سکتے ہیں ان هذا اللہ اثاطیر الاولین اساتیر جمع استورا بے صنعت باتیں یہ نہیں ہے مگر پہلے لوگوں کی بے صنعت باتیں تو کافر قرآن مجید کے مخالف ہیں قرآن مجید کے منکر ہیں تو جو قرآن کا منکر اور مخالف ہوگا وہ جانوروں سے بھی بدتر ہوگا اور اس زمین پر اگر اسے قوت مل گئی تو وہ قرآن کے خلاف احکامات کو نافذ کرے گا تو ایک وجہ قتال کی یہ ہے کہ یہ قرآن کو نہیں مانتے اگلی وجہ وہ عید قاللہ اور جب کہا ان مشرکوں نے ان کا نہ الحقہ الحقہ خبر ہے کانا کی ہوا فاصل درمیان میں آیا اللہ ان کا عندك یا اللہ اگر یہ دین حق ہے تیری طرف سے تو تو برسا دے ہم پر پتھر آسمان سے ابھی اتنا بے عذاب علیم یا ہم پر دردناک عذاب لے آ تو کافر اللہ تعالی کے اتنے گستاخ ہیں کہ اللہ کو چیلنج کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ تیرا دین اگر سچا ہے تو پھر ہم پہ پتھر برسا دے یا ہم پہ دردناک عذاب دے دے اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ پتھر برسا دے لیکن اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کافروں کو عذاب دے گا مسلمانوں کے ہاتھوں سے تو یہ بھی ایک قتال کی وجہ ہے کہ وہ کافر خود عذاب مانگ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے چنانچہ اب ان کافروں کو عذاب دینا چاہتا ہے لیکن اس دینے کے لیے تمہیں خود میدان قتال میں آنا پڑے گا لیکن اشکال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کافروں کو مکہ میں رہ کے کیوں نہیں تباہ کر دیا تو اس کی دو وجوہات بیان ہو رہی ہیں وما کان اللہ علیہ اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے کہ ان کو عذاب دے وان تفیم اس حال میں کہ آپ ان کے درمیان ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کے ہوتے ہوئے کافروں پر عمومی عذاب نہیں آ سکتا اس وجہ سے ان پر عذاب نہیں آیا وما کان اللہ عدی بہم یستغفرون اور اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے اس حال میں کہ وہ استغفار کرتے ہیں اس کے دو معنی ہیں ایک تو یہ کہ وہاں کچھ مستضعفین مسلمان موجود تھے مکہ میں جو اللہ سے توبہ استغفار کر رہے تھے جن کی برکت سے عذاب رکا ہوا تھا اور دوسرا خود مشرقین میں سے بھی بعض کے مسلمان ہونے کی توقع تھی جن کے استغفار کی توقع تھی کہ وہ توبہ کر کے مسلمان ہو جائیں گے اسی طرح یہ بھی تھا کہ کچھ مشرقین کعبہ کے ساتھ لپٹ کے غفرانہ کا غفرانہ کا کہتے تھے اور استغفار کا دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالی عذاب عمومی سے بچا دیتا ہے تو اس وجہ سے ان پر عمومی عذاب نہیں آیا لیکن چونکہ عذاب کی کچھ اور وجوہات موجود تھیں اس وجہ سے غزو بدر میں اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل کیا اب ان وجوہات کو ذکر کیا جا رہا ہے وما اور کیا بات ہے ان کے لیے اللہ اللہ بہم اللہ کی اللہ انہیں عذاب نہ دے وہ یسدون عن المسجد مسجد الحرام حالانکہ وہ روکتے ہیں مسجد حرام سے وما کانو اولیاء اور وہ اس کے متولی نہیں ہیں ان اولیا المتقون اس کے متولی تو صرف متقی لوگ ہو سکتے ہیں ولا کن اکثر لا لمون لیکن اکثر لوگ ان میں سے نہیں جانتے اس میں دو تین چیزوں کی طرف اشارہ ہے ایک یہ ہے کہ مشرقین کے اوپر جو عذاب آئے گا اس کی ایک بڑی وجہ یہ کہ یہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں تو قیامت تک جو آدمی بھی لوگوں کو مسجد سے روکے گا وہ اس قابل ہوگا کہ اس کے ساتھ قتال کیا جائے میں نے آپ کو جہاد کے فرض عین ہونے کی جو وجوہات عرض کی تھی ان میں ایک وجہ یہ تھی کہ جو شاعر اسلام سے منع کرے تو اس کی طرف یہ اشارہ ہے آپ اسے لکھ لیں اپنے پاس کہ یہ شاعر اسلام سے روکنے کی وجہ سے کسی بھی قوم پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے ان سے قتال کیا, کیا جا سکتا ہے دوسری بات اس کے اندر مسجد اللہ تبارک و تعالی کا گھر ہے یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے تو جس آدمی میں اللہ کا خوف نہ ہو وہ مسجد کا متولی نہیں بن سکتا آج کل لوگ دیکھتے ہیں کہ بس کسی کے پاس پیسہ ہو دین ہو یا نہ ہو مسجد اس کے حوالے کریں گے پھر وہ کہے گا کہ مسجد میں دین کی بات نہیں ہو سکتی جہاد کی بات نہیں ہو سکتی فلاں بات نہیں ہو سکتی بے شک جس آدمی کے پاس مال ہے اور وہ مال اللہ کے لیے قربان کرتا ہے وہ مسجد کی ضرور خدمت کرے لیکن مسجد کو شریعت کے مطابق چلانا یہ مسلمانوں پر ضروری ہوتا ہے اگلی آیت میں ایک اور وجہ مشرقین سے قتال کیوں کیا جاتا ہے وما کان کانا فلا تو ہم ان بیتی اللہ مکا اور ان مشرقوں کی نماز نہیں ہے کعبہ کے پاس اللہ مکان مگر سیٹیاں بجانا و تصدیا اور تالیاں بجانا سیٹیاں بجاتے ہیں تالیاں بجاتے ہیں مسلمانوں کی عبادات میں خلل ڈالتے ہیں فضوق العذاب پس تم چکھو عذاب کو کن تم اپنے کفر کی وجہ سے یہ مشرقین کی جنگ نمبر دو جنگ نمبر ایک تین جنگیں بیان کی مشرقین کی یاد رکھیں سورہ انفال میں وہ عید یم کرو پہلی جنگ وہ تمہارے قائدین کو شہید کرنے کی کوشش کریں گے مسلمانوں کے امیر کو ان کے علماء کو ان کے بڑوں کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے تو مسلمانوں پر فرض ہے کہ اپنے علماء اپنے قائدین اپنے ائمہ کی حفاظت کریں اس لیے کہ مشرقین کا پہلا ہدف وہ ہوتے ہیں دوسری جنگ فضوق وما کان تو ہم ان اللہ مقام و تصدیہ ثقافتی جنگ کریں گے تمہارے خلاف کتنا قرآن کتنی زبردست کتابیں دیکھیں ثقافتی جنگ کریں گے تمہاری نماز کو خراب کرنے کے لیے سیٹیاں بجائیں گے تالیاں بجائیں گے کیا مقصد ہے ایسی چیزیں لائیں گے جن سے مسلمان نماز سے غافل ہو جائیں آج کتنے مسلمان گانے سنتے ہیں میوزک اور موسیقی اور ڈسکو یہ یہ قرآن نے آج سے چودہ سو سال پہلے بتا دیا کہ کافروں کے ایک جنگ کرنے کا طریقہ یہ کہ وہ ایسی چیزیں لائیں گے جن کی وجہ سے تم لوگ نماز سے رک جاؤ یعنی اللہ کی عبادت سے رک کر تم شیطان کے پیچھے پڑ جاؤ اس لیے وہ سیٹیاں بجائیں گے تالیاں بجائیں گے تاکہ تمہاری نماز میں خلل پیدا ہو جائے اور کچھ لوگ ان چیزوں کی ان تماشوں کے اندر پڑ جائیں چنانچہ آج مشرقین کافر یہود و نصارہ کی اکثر دولت اور بہت بڑا ان کے مال کا حصہ اس ثقافتی جنگ پہ خرچ ہو رہا ہے کہ مسلمانوں میں سیٹیاں تالیاں میوزک گانے بجانے اور ڈسکو اور ان چیزوں کو عام کر دو تاکہ ان کی وجہ سے ان کی نمازیں خراب ہو جائیں آج مسجد میں نماز ہو رہی ہوتی ہے باہر لاؤڈ سپیکر پہ گانے چلتے ہیں ہوٹل کے اندر ٹرکوں کے اندر مسلمان ان گانوں کو سنتا ہے نماز اور اللہ کے ذکر اور یاد سے غافل ہو جاتا ہے گانا سننے کی وجہ سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے شہوت پیدا ہوتی ہے اور گانا اور موسیقی سننے کی وجہ سے اب کان انسان کے گندے ہو جاتے ہیں قرآن کا اثر نہیں لے سکتے تو مشرقین کی جنگ کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے چنانچہ ان کے اس قسم کی چیزوں کو بند کر دو یہ مشرقین کے لڑنے کا طریقہ نمبر دو اور مشرقین سے قتال کی جو وجوہات ہیں ان میں سے بھی ایک وجہ یہ ہے کہ ان بدبختوں کا خون اللہ نے اس لیے حلال کیا ان کے ساتھ جنگ اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ یہ انسانیت کے دشمن ہیں انسانوں کو نماز جیسی عبادت جو ایک انسان کو حقیقت انسان بناتی ہے اس سے ہٹا کر یہ گانے بجانے پہ لاتے ہیں تاکہ وہ جانور بن جائے وہ وہ عورتوں کی عزتیں خراب کرے وہ ایک موزی موزی انسان بن جائے تو اس کی وجہ سے ان کے ساتھ قتال کرنا جائز ہے بلکہ ضروری ہے ان الدین کفر فکون اموالحم اور جو کافر لوگ ہیں وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال لے سدو ان اللہ تاکہ روکیں اللہ کے راستے سے فسا یون فکون یہ اس مال کو ابھی اور خرچ کریں گے سما تکون حسرت مال ان کے لیے حسرت کا باعث بن جائے گا سما یوگلا مغلوب ہو جائیں گے ولدین کپر الا جہنم عیو شرون اور کافر لوگ جہنم کی طرف ہان کے جائیں گے کافروں کا مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کا طریقہ نمبر تین ان الدین کپر فکون تمہارے خلاف اپنے مال کے ذریعے سے لڑائی کریں گے پہلا طریقہ